welcome to lecture number thirty of course on business mathematics and statistics virtual university government of Pakistan students پچھلے لیکچر میں ہم نے کو ریلیشن ڈسکس کیا اور ایکسل میں کو ریلیشن کا فنکشن بڑا ہیسٹیلی دیکھا ایک چھوٹی سی اگزامپل بھی ہم نے کی اس سے پہلے ہم نے different aspects of correlation discuss کیے اور میں نے کئی باتیں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کی کہ کو ریلیشن اور اگریشن کا کیا ڈفرنس ہے اور کہاں پہ واچ فل ہونے کی ضرورت ہے خاص طور پہ ان کیسز میں جہاں پہ ڈیٹا اچھی طرح سے ویلیڈیٹ نہیں کیا گیا ہائی کو ریلیشن کے بارے میں میں نے آپ کو ورڈ آف کوشن دیا تو یہ ڈفرینٹ ایسپیکٹس تھے جو پچھلے لیکچر میں ہم نے کیے آج کے لیکچر میں ہم ایک تو بریفلی کورل فنکشن کے سینٹیکس کو دیکھیں گے جو پچھلے لیکچر میں میں آپ کو ڈیٹیل سے نہیں دکھا سکا سیکنڈلی میں آپ کو مائکروسافٹ ایکسل کے ڈفرینٹ اسٹیٹسٹیکل فنکشنس کیسے استعمال ہوتے ہیں کس طرح سے ان کو انسٹال کیا جاتا ہے اور ان کا رینج کیا ہے وہ میں آج آپ کو دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ اسٹیٹسٹیکل فنکشنس کا بڑا وائڈ رینج ہے اور ایکسل کو آپ استعمال کر کے بزنس اسٹیٹسٹیکل پرابلمس کو بڑی آسانی سے حل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ examples worksheets regression analysis میں دو فنکشن ہیں جن کو استعمال کر کے سلوپ اور انٹرسپٹ کا استعمال کیا جا سکتا ہے اور ریگریشن ایکویشن کے کانسٹینٹس اس طرح سے ڈرائیو کیے جا سکتے ہیں یہ دو ایگزامپلس میں نے آپ کے لیے تیار کیے ہیں پھر ہم ریگریشن پہ فردر بات کریں گے ایک اور ایگزامپل میں نے آپ کے لیے تیار کی ہے تو آج کا لیکچر ریگریشن انالیسس پہ کافی وائڈ کوریج دے گا نیکسٹ لیکچر میں ہم regression analysis part two further تفصیلات ڈفرنٹ ایسپیکٹس کن چیزوں کے بارے میں واچفل رہنے کی ضرورت ہے امپارٹینٹ ایریاز کیا ہیں یہ ہم نیکسٹ لیکچر میں کور کریں گے تو آئیے آپ سلائڈس کی طرف چلیں اس لیکچر میں آپ لائن فٹنگ اس کا نام رکھا ہے line fitting although regression analysis is the main topic لیکن لائن فٹنگ پہ فوکس ہے تو آئیے اس پہ تھوڑی سی پہلے بات کرتے ہیں لائن فٹنگ میں نے ایکسپلین کیا کہ اسکیٹر ڈائیگرام جب بنا لی جاتی ہے ڈیٹا ریپرزینٹ کر دیا جاتا ہے تو اس ڈیٹے کو دیکھ کے اندازہ لگایا جاتا ہے ویدر دیر از اے کو ریلیشن بٹوین دا ویریبلس اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ کو ریلیشن ہے اور یہ ویژلی کیا جاتا ہے آپ گراف کو اسکیٹر ڈائگرام کو دیکھ کے ڈسائڈ کرتے ہیں کہ ان ویریبلس میں آپس میں کو ریلیشن ہے یا نہیں پھر آپ اس کا انالیسس فردر کرتے ہیں کہ کو ریلیشن کوفیشنٹ کیا ہے یعنی degree of association is it high اور is it low is it medium اس انالیس کے بعد اگر ہم اس نتیجے پہ پہنچیں کہ degree of association is high اور ہائی میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ point eight point nine high values consider کی جاتی ہیں تو اگر کو ریلیشن کی ویلو پوائنٹ ایٹ سے زیادہ ہے and if we are sure that there is a very high degree of association between the two variables then we proceed further with regression analysis یعنی ریگریشن اکویشن کو ڈرائیو کرنا اور ایک لائن کو اس ڈیٹے پہ فٹ کرنا اس کو کہا جاتا ہے لائن فٹنگ تو یہ ہے اسینشلی جو مائکرو لیول پہ ہم کر رہے ہیں وہ لائن فٹنگ کا فنکشن ہو رہا ہے اور اوور آل جو اس کا نام ہے اس انالیس کا اس کو ریگریشن انالیس کہتے ہیں تو آئیے آپ واپس سلائڈ پہ چلیں correl function let's go through it quickly returns the correlation of array one and two cell ranges یا مختصر سی بات کہ جب آپ کورل فنکشن کو استعمال کریں گے تو اس کی ان پٹ دو اریز ہیں array one and array two یہ وہ دو اریز ہیں یا اریز آپ دے سکتے ہیں اسپیسیفائی کر سکتے ہیں ایکچوئل ویلوز یا دوسری آپشن یہ ہے کہ آپ سیل رینجز اسپیسیفائی کریں ایکسل کی ورک شیٹ میں آپ جہاں سے ارے شروع ہو رہی ہے اس کو آپ سلیکٹ کریں and drag it to the end of the array آخری ایلیمنٹ کو تک لے کے جائیں اینڈ سملرلی ادر ارے تو یہ دو آپ کے پاس آپشنز اویلیبل ہیں آئیے سلائڈ پہ واپس چلیں یوز the correlation co relationship between two properties یہ میں آلریڈی بڑی تفصیل سے ایکسپلین کر چکا ہوں پھر یہاں ایگزامپل دی گئی ہے you can examine the relationship between a location average temperature and the use of air conditioners this میں بھی انٹرسٹنگ ٹو ڈسکس کہ یہ دو ویریبلس یہ اکثر ہماری لائف کا حصہ ہیں جب گرمی بہت ہو جاتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ایئر کنڈیشنر چلایا جائے تو اگر ہمارے پاس یہ ڈیٹا ہو ٹیمپریچر کتنا ٹیمپریچر تھا ہم روز ڈیلی ٹیمپریچر اگر میئر کر لیں اور ڈیلی انرجی کنزمپشن بھی نوٹ کر لیں تو یہ لیٹ سے that we use this data for a week اور سو تاکہ اتنے پوائنٹس آ جائیں کہ ہم ایک سینسیبل انالیسس کر سکیں تو ان کو آپ آپس میں ریلیٹ کر کے you can derive this point whether the two variables are strongly associated with each other ویسے تو ہم سب کو معلوم ہے کہ جب ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے تو ایئر کنڈیشنر چلائے جاتے ہیں but this analysis can give you a clear idea how strongly these two quantities are related to each other تو آئیے اگلی سلائڈ پہ چلیں اس کا array one is a cell range of values array two is a second cell range of values یہ ایکسپلین کیا جا چکا ہے پھر کچھ ریمارکس بھی ہیں کہ آرگومینٹس مسٹ بی نمبرس اور they must be names arrays or references that contain numbers یہاں بھی مختصر سی بات پلیز ریمبر کہ آپ یہ کو ریلیشن جب ورک آؤٹ کر رہے ہیں تو اصل میں نومیریکل ویلیوز آپ استعمال کر رہے ہیں تو اگر آپ نے کوئی ریفرنسز دینے ہیں تو وہ ان سیل ریفرنسز وہ سیل ریفرنسز ہونے چاہیے یہ ایسی ویلیوز نان نومیریکل ویلیوز اگر آپ درمیان میں رکھ دیں گے تو آپ کا جواب غلط ہو جائے گا ایرر آ جائے گا آئیے سلائیڈ پہ واپس چلتے ہیں if an array or reference argument contains text logical values or empty cells those values are ignored however cells with the value zero are included اس پہ بھی بات ہو جائے یعنی یہاں آپ نوٹ کریں کہ یہ پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے کہ سوائے زیرو کے everything else will be ignored unless it is a number یعنی دو باتیں الاؤ کی جا رہی ہیں کہ یا تو نمبر ہونا چاہیے اور یا زیرو ہونا چاہیے which is also a number everything else اگر آپ وہاں پہ لکھ بھی دیتے ہیں تو یہ فنکشن اس کو اگنور کر دیتا تو آئیے اگلی سلائڈ پہ چلتے ہیں یہ فردر یہاں پہ دوسرا پارٹ ریمارکس کا ہے کہ اگر رے ون اور array two have different number of data points correl returns the N A error value یہ بھی میں ایکسپلین کروں یہ بھی ایک مسٹیک پاسبل ہے کہ آپ ایک رے میں آٹھ آئٹم دے رہے ہیں اور دوسری میں دس دے رہے ہیں تو correlation in even number of elements پر ارے نہیں ہوتا elements in both arrays have to be the same یہ بات یاد رکھنے والی ہے اگر غلطی سے آپ ایک دو ایلیمنٹ ایک رے میں مس کر جاتے ہیں تو اس سے یہ ایرر میسج آ جائے گا تو آئیے سلائڈ پہ چلیں اف آئی در array one or array two is empty or if S the standard deviation of their values equal zero correl returns the div oblique zero error value اس کو بھی ذرا ڈسکس کر لیں آپ کو یاد ہوگا کہ کو ریلیشن کا فارمولا تھا covariance of the two variables divided by the standard deviation of the first multiplied by the standard deviation of the second تو نیچرلی اگر اسٹینڈرڈ ڈیویشن کی ویلو زیرو آ جاتی ہے تو by this division the answer will be infinity اور آبویسلی کوئی صحیح جواب نہیں نکل سکے گا تو یہ ایک انٹرنل چیک ہے کورل فنکشن کا کہ اس قسم کی سچویشن ارائز نہ ہو جائے اگر ہو جاتی ہے تو آپ کو یہ ایرر میسج آ جائے گا so you have to be watchful that the data is such that you don't get standard deviation equal to zero تو آئیے سلائڈ پہ چلیں ایکسل کے بارے میں اب بات ہو رہی ہے and let me discuss this briefly first Excel میں جیسے کہ میں پہلے بھی ایکسپلین کر چکا ہوں آپ یا تو بلٹ ان فنکشنس یوز کر سکتے ہیں جیسے یہ کورل فنکشن ہے یہ بلٹ ان فنکشن ہے آپ ایک ورک شیٹ بنا رہے ہیں اس میں آپ نے ڈیٹا انٹر کیا پھر آپ نے ایک فارمولا لکھا جس میں اس فنکشن کو استعمال کیا اور as a result of the formula you get your answer دوسرا طریقہ کیا ہے کہ مائکروسافٹ ایکسل میں ایک سو کال اسٹیٹسٹیکل پیک ہے اس اسٹیٹسٹیکل پیک میں کئی اسٹیٹسٹیکل ٹولس ہیں اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ you go through the tools menu and then activate the statistical package وہ میں ابھی آپ کو دکھانے والا ہوں تاکہ آپ کو کلیئر ہو کہ اس اسٹیٹسٹیکل پیکج میں کون سے ٹول اویلیبل ہیں تو آئیے سلائیڈ پہ واپس چلیں اور دیکھیں کہ یہ کیسے ہوگا کہ یہاں آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے سمری آف سیمپل اسٹیٹسٹکس مثال کے طور پہ لینی ہے جو پچھلی دفعہ کئی ہم نے اسٹیٹسٹیکل ریپرزنٹیشن آف ڈیٹا پہ ڈسکشنس کی تو اگر if that is what we are interested in تو پھر آپ ٹولس میں جائیں گے پھر ڈیٹا انالیس اور پھر ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس سملرلی اگر آپ نے انڈیویجل سیمپل اسٹیٹسٹکس کے ساتھ کام کرنا ہے تو ایک اور طریقہ ہے کہ انسرٹ مینیو میں جا کے فنکشن کو آپ کال کریں اور پھر اسٹیٹسٹیکل کا سب مینیو سلیکٹ کریں اور جس فنکشن میں آپ انٹرسٹڈ ہیں اس فنکشن کو آپ سلیکٹ کریں تو یہ دو طریقے ڈائریکٹلی آپ کے پاس آ گئے تھرو مینیوز آلسو کہ مین مینیو ٹولس اور سیکنڈ مینیو از انسرٹ آئیے آگے چلیں اسٹیٹسٹیکل انالیس ٹول اس میں اسٹیٹسٹیکل انالیس کیا جاتا ہے تو اس کو کیسے ہم نے کرنا ہے اس کے ڈفرینٹ اسٹیپس ہیں اسٹیپ ون آپ نے کیا کرنا ہے کہ go to the tools menu second click data analysis if data analysis not available load the analysis tool pack اس پہ ذرا بات ہو جائے کہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ٹولس مینیو میں جائیے اور وہاں جا کے تو ڈیٹا انالیسس مینیو کو آپ سلیکٹ کریں جب آپ وہاں گئے تو پتہ لگا ڈیٹا انالسس تو نظر ہی نہیں آ رہا تو کیسے آپ یہ کریں گے اس کا ایک طریقہ سمجھایا جا رہا ہے تو آئیے دیکھیں وہ کیا طریقہ ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ on the tools menu click add ins اور نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے کہ اس میں ایک لسٹ آ جاتی ہے ایڈ انس اویلیبل لسٹ اس لسٹ میں انالسس ٹول پیک باکس کو آپ نے ٹک کرنا ہے اور پھر آپ نے اوکے okay کرنا ہے پھر ساتھ یہ بھی بات بتائی جا رہی ہے if necessary follow the instruction in the set up program آئیے پچھلی سلائڈ پہ واپس چلیں and let me explain this point now یعنی ہو کیا رہا ہے کہ اصل میں مائکروسافٹ ایکسل میں کچھ ایڈ انس موجود ہیں مائکروسافٹ ایکسل جب آپ نے انسٹال کیا تھا تو اس وقت اس کی کچھ آپشنس تھیں ان اسٹینڈرڈ آپشنس میں جنرلی اس قسم کے جو ایڈ انس ہیں وہ انکلوڈ نہیں کیے جاتے یعنی all though they are on your hard disk آپ کے کمپیوٹر میں ہیں لیکن انسٹال نہیں کیے جاتے تو جب آپ کو یہ ضرورت پیش آ جائے کہ میں نے اسٹیٹسٹیکل انالیسس کرنا ہے اور مجھے وہ اسٹیٹسٹیکل ٹول پیک چاہیے تو پھر یہ طریقہ سمجھایا گیا کہ اس کا یہ معلوم کرنے کا طریقہ کہ آیا کہ اسٹیٹسٹیکل ٹول پیک ہے یا نہیں تو آپ ٹولس مینیو میں جا رہے ہیں وہاں پہ ڈھونڈ رہے ہیں اسٹیٹسٹیکل وہ ڈیٹا انالیسس مینیو ہے یا نہیں اگر تو ہے تو اٹ مینس کہ آپ کے آپ نے اسٹیٹسٹیکل ٹول پیک انسٹال کر لیا ہے اگر نہیں ہے تو پھر آپ نے انس مینیو میں جانا اور انس مینیو میں جب آپ جائیں گے تو وہاں پہ لیٹر ویل سی کہ ایک سے زیادہ وہاں پہ پیکس اویلیبل ہیں statistical tool pack is one of those تو وہاں پہ آپ نے اس کو انکلوڈ کرنا ہے جس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ ایک باکس بنا ہوا ہے اس باکس میں آپ نے کلک کرنا ہے تو اب ہم اسیوم کر رہے ہیں کہ statistical tool pack is already installed تو آئیے اس سلائیڈ پہ آپ دیکھیں کہ اگر یہ انسٹالڈ ہے تو پھر نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے یعنی اسٹیپ ون جو تھا ٹولس مینیو پھر ڈیٹا انالیس تو جب یہ ہم نے کیا تو ڈیٹا انالیس ڈائلگ باکس ہمارے سامنے آ گیا اس میں اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ name of the analysis tool کو آپ کلک کریں جو آپ نے استعمال کرنا ہے اور پھر اوکے okay کریں پھر نیکسٹ اسٹیپ کہ in the dialog box for the tool you selected set the analysis option you want مثلاً اگر ہم ریگریشن انالیس کو سلیکٹ کر رہے ہیں ایز اے ٹول تو پھر اس کی آپشنس کو پہلے ہم سیٹ کریں گے اس پہ بھی تھوڑی سی بات ضروری ہے کہ یہ انالیسس ٹول پیک جو ہے اسٹیٹسٹیکل انالیسس ٹول پیک اس میں ڈفرینٹ ٹولس ہیں آبویسلی جس میں regression is one of the tools جو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں تو اگر ہم نے اس ٹول کو استعمال کر کے ریگریشن انالیسس کرنا ہے تو then we have to define the basic parameters we have to specify the basic characteristics which we are interested in we have to specify اس میں آلریڈی جب آپ اس ٹول کو سلیکٹ کریں گے تو ایک ڈائلگ باکس آپ کے سامنے آ جائے گا اس میں آپ ڈفرینٹ آپشنس جو دی ہوئی ہیں ان میں اپنی سلیکشن کریں گے to meet your own requirements یہ ابھی ہم دیکھیں گے چونکہ میں نے آپ کے لیے ریگریشن کا ٹول باکس اس کی ایک سلائڈ بنائی ہوئی ہے I am going to show you کہ ریگریشن میں کون سی آپشن اویلیبل ہیں ایک آخری اسٹیپ بھی ہے کہ you can use the help button on the dialog box to get more information about the options اس پہ تھوڑی سی بات میں کرنا چاہوں گا جنرلی جب آپ مائکروسافٹ ایکسل میں یا for that matter any software of this type اس میں جب آپ جا رہے ہیں ٹول پہلی دفعہ استعمال کرنا ہے تو صاف ہے ڈیٹیلس کا تو کچھ نہیں پتا تو ایک اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی ہیلپ فائل کو کنسلٹ کریں بلکہ میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ اس لیکچر کے بعد آپ مہربانی کر کے مائکروسافٹ ایکسل میں اس کی ہیلپ فائل میں جائیں اور وہاں پہ جا کے یہ باتیں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں جو سلائیڈس دکھا رہا ہوں آپ ان کو خود وہاں جا کے تو یو ٹرائی آؤٹ تاکہ آپ کو پتا لگے کہ یہ پیکس کس طرح سے انسٹال ہوتے ہیں سیکنڈلی ان پیکس کے بارے میں مائکروسافٹ ایکسل میں پراپر ڈاکیومینٹیشن ہے which has to be studied وہ بھی میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ اس کو please go through that documentation as well تو اگر آپ فیملیرائز اپنے آپ کو کر لیتے ہیں تو پھر یہ بڑا آسان ہو جائے گا کہ اگر کوئی سوال ان آپشنس کے بارے میں جو اس ٹول کے لیے اویلیبل کی جا رہی ہیں اس ڈائلگ باکس میں اور نہیں سمجھ آ رہی کرنا کیا ہے تو ایک تو ہے شارٹ ہیلپ ایک ٹول بار میں ایک کوشچن مارک کا سمبل بنا ہوا ہوتا ہے جو اسینشلی ہوتا ہے ہیلپ کے لیے تو یا تو وہاں جا کے اس کو آپ کلک کریں you select whatever you want to ask اور آسک فار ہیلپ اباؤٹ اور پھر اس کو وہاں پہ آپ کلک کریں then Microsoft Excel provide you the necessary help file یا کم از کم آپ کو وہاں ڈائریکٹلی لے جایا جاتا ہے جہاں پہ آپ اپنے ریلیٹڈ آئٹم کو ڈھونڈ سکیں تو ایک تو یہ ہو گیا کہ آپ نے وہاں کوشچن مارک والا جو ہیلپ کا سمبل ہے اس کو سلیکٹ کیا دوسرا طریقہ جو زیادہ لیبوریٹ ہے which I would recommend you کہ آپ as a normal routine help files کو استعمال کرنا سیکھیں تاکہ یہ پرابلمس یہ سافٹ ویئر کے استعمال میں بار بار یہ پرابلمس پیش آئیں گے تو اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ ہیلپ فائل کو اچھی طرح سے استعمال کر سکیں تو آئیے اب اگلی سلائیڈ پہ چلیں اس سلائڈ پہ آپ کو ایڈ انس کی لسٹ دکھائی جا رہی ہے یعنی ہم نے وہ ٹولس مینیو میں جا کے جب یہ سلیکشن کی تھی تو میں نے میرے کمپیوٹر پہ بھی وہ ڈیٹا انالیسز مجھے نظر نہیں آیا تو میں نے ایڈ انس والے مینیو کو کلک کیا تو یہ ڈائلگ باکس میرے سامنے آ گیا جس کی سلائڈ آپ دیکھ رہے ہیں تو اس میں میں نے جو آپ کو یہاں پہ انالیسس ٹول پیک سب سے اوپر ہائی لائٹ بھی کیا ہوا ہے وہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آلریڈی سلیکٹڈ ہے یعنی یہاں پہ ایک ٹک مارک آپ کو نظر آ رہا ہے اینڈ پلیز نوٹ کہ ایک اور ٹول پیک ہے جو سلیکٹ نہیں کیا گیا analysis tool pack V B A let me explain یہ analysis tool pack V B A کیا ہے کہ ایک تو تھا اسٹیٹسٹیکل انالیسس جس کو ٹول پیک کہا جا رہا ہے انالیس ٹول پیک جس کو ہم نے سلیکٹ کیا اور دوسرا جو V B A tool pack جو میں نے سلیکٹ نہیں کیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ V B A stands for visual basic for application یہ ایک پروگرامنگ لینگویج ہے ویژول بیسک کی ان اے وے ایکسٹینشن ہے جو مائکروسافٹ ایکسل میں بلٹ ان ہے اور اگر آپ اس کو سیکھ لیں تو آپ ہر قسم کا اسٹیٹسٹیکل انالیسس کرنے کے لیے اپنے پروگرام بھی لکھ سکتے ہیں تو اگر آپ نے یہ مہارت حاصل کر لی then you need this toolbox یعنی اس میں ویژل بیسک کے کچھ فنکشنز پرووائڈ کیے گئے ہیں جو آپ اپنے پروگرامز میں استعمال کر سکتے ہیں those of you who have mastered Microsoft Excel اور جن کی مہارت بھی ہے پروگرامنگ میں آپ میں سے کچھ اسٹوڈنٹ ہو سکتے ہیں تو I would suggest you that you even try this tool pack تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ میں اپنا اسٹیٹسٹیکل انالیس کیسے آٹومیٹ کر سکتا ہوں تو آئیے سلائڈ پہ واپس چلیں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اور بھی کئی ایڈ انس ہیں جن میں مثلاً lookup wizard solver add in internet assistant V B A euro currency tools conditional sum wizard اس کا ذکر بھی ایک لیکچر میں ہوا تھا کہ آپ یہ وزڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر سمز کرنی ہو اور کنڈیشن اسپیسیفائی کرنی ہو تو آئیے نیکسٹ سلائڈ پہ چلیں وہی ڈفرنٹ ایڈنس ایک کلوز اپ کی شکل میں آپ کو دکھائے جا رہے ہیں آئیے نیکسٹ سلائڈ پہ چلیں یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مائکروسافٹ ایکسل کا ٹولز مینیو اور ڈیٹا انالیس ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے یعنی menu data analysis let me say word here جب ہم نے شروع میں ایکسل میں ڈیٹا انالیس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی تو ہمیں نہیں ملا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایڈ ان ایڈ نہیں ہوا تھا ٹکٹ نہیں تھا لسٹ میں تو ایڈنس میں ہم نے جا کے تو اس کو ٹک کیا اور پھر ہم واپس یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اب میں نے جب مینیو میں جا کے ڈھونڈا تو ڈیٹا انالیسس کا مینیو اب مجھے مل گیا اور اس سلائڈ پہ آپ وہ دیکھ رہے ہیں تو آئیے سلائیڈ پہ واپس چلتے ہیں تو ڈیٹا انالیس کو کلک کیا گیا جب ڈیٹا انالیس کو کلک کیا گیا تو ڈیٹا انالیسس کا ڈائلگ باکس یا انالیس ٹولس لسٹ جو میں دو حصوں میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ہمارے سامنے آ گئی اس سلائڈ پہ اس کا کلوز اپ دکھایا جا رہا ہے اور اس میں کئی ایسی باتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں جو جن کے ساتھ آپ آلریڈی فیملیئر ہیں جن کی بات ہو چکی ہے اور کچھ ایسی ایسے ٹولس ہیں جو ہم بعد میں امید ہے کہ ہم ان کو کور کریں گے سب سے پہلے جو آپ دیکھ رہے ہیں ادھر ہائی لائٹڈ کو ریلیشن یہ کو ریلیشن کا ٹول ہے پھر اگر آپ نے کو ویریئنس کا انالیس کرنا ہے جو بعد میں وی مے گو ان ٹو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئنس کا ٹول بھی ہے پھر ایک ٹول ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس کا ہے there is a tool for exponential smoothing جو ہم کریں گے ہمارے کورس میں یہ شامل ہے پھر ڈفرنٹ ٹائپس آف ٹیسٹس ہیں جو سیمپل ڈسٹریبیوشنس کے لیے کیے جاتے ہیں ایف ٹیسٹ پھر Fourier analysis which we are not covering in this course لیکن ہسٹوگرامس ہم کر رہے ہیں کر چکے ہیں موونگ ایوریجز ہم eventually we will cover random number generation کا بھی ایک ٹول ہے but we are not studying this in this course آئیے نیکسٹ سلائیڈ پہ چلیں اس میں چونکہ دو حصوں میں جس طرح سے دکھایا جا رہا ہے تو کچھ باتیں یہاں پہ ریپیٹ ہو گئی ہیں مثلا یہ رینڈم نمبر جنریشن تک تین آئٹمس جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پہلی سلائڈ پہ بھی آپ کو نظر آئے اب کچھ اور ٹولس جس میں rank and percentiles as you remember we have covered rank percentile بھی ہم نے کور کیا پھر ریگریشن کا ٹول اس کے بعد سیمپلنگ پھر ٹی ٹیسٹ کے tools and different types of T test which we will cover also hypothesis testing ہمارے کورس میں شامل ہے پھر Z test is also included جب نارمل ڈسٹریبیوشنس کی بات ہوگی تو زیڈ ٹیسٹ بھی ہم اسٹڈی کریں گے تو یہ آپ نے ان دو سلائڈس پہ دیکھا کہ کئی data analysis tools Microsoft Excel میں آلریڈی اویلیبل ہیں اب دوبارہ لیٹ می ڈسکس کہ یہ ڈفرینس کیا ہوا کہ اتنے ٹولس یہاں موجود ہیں پھر ہم ادھر وہ دوسری آپشن ہمارے پاس ڈفرینٹ فنکشنس کی بھی ہے جو ہم کرتے جا رہے ہیں ہر لیکچر میں اس کا استعمال ہو رہا ہے تو یہ کیا ہے تو اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اگر تو آپ نے خود انالسس کرنا ڈیٹیل لیول پہ مائکرو لیول پہ ورک شیٹیں خود بنانی ہیں خود فارمولے لکھنے ہیں تو naturally you are not interested to go through a wizard اور میں نے ایکسپلین کیا تھا وزٹ کیا ہوتا ہے کہ سافٹ ویئر جس میں آپ کو گائڈ کیا جاتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا وہ اسکرین آفٹر اسکرین آپ کو دکھائی جاتی ہے سلیکشنس میں گائڈ کیا جاتا ہے کچھ ڈیٹا بتایا جاتا ہے انٹر کریں نیکسٹ پھر نیکسٹ پھر نیکسٹ پھر فنش تو یہ آلریڈی آپ میں سے جو لوگ کمپیوٹر کو استعمال کر رہے ہیں آپ اسے واقف ہیں کہ ڈائلگ باکسز وزٹس اس قسم کے ہیں اب مائکروسافٹ کا جتنا بھی سافٹ ویئر ہے اس میں یہ وزٹس اکثر استعمال ہو رہے ہیں ایکسٹینسو یوز آف وزٹس تو یہاں بھی اگر آپ اس طرح سے آپ نے کرنا ہے گائیڈ تو then I suggest that you use these tools لیکن ایک یہاں پہ خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح کا انالیسس کرنا چاہتے ہیں اگر آپ وہ آؤٹ پٹ لے سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں جو ان وزٹس کے تھرو آپ کو ملے گی تو پھر تو سینس بنتا ہے کہ آپ وزٹس کو استعمال کریں لیکن اکثر میرا اپنا ایکسپیرئنس یہ ہے کہ جب آپ بزنس لائف میں جائیں گے تو you will discover that these wizards may be very user friendly but they don't meet your requirements all the time تو اکثر کسٹم ورک شیٹس ہی بنانی پڑتی ہیں اور ورسٹیلٹی اسی میں ہی ہوتی ہے کہ فنکشن لیول پہ اپنی کیپبلٹی کو ڈیولپ کیا جائے تو although I would like that you become familiar with all these wizards جو اسٹیٹسٹیکل انالیس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں out of interest you should do this یعنی یہ کوئی مڈ ٹرم یا اینڈ ٹرم والی باتیں نہیں ہیں یہ ایک کیپبلٹی ڈیولپ کرنے والی باتیں ہیں that you should be aware اور اس کورس میں کم از کم آپ کو ایک گائڈ کیا جا رہا ہے کہ ان ٹولس کے بارے میں آپ سیریسلی سوچیں اور ان کو at least become familiar of if not an expert at least you should know what you can do with these tools تاکہ جب موقع آئے تو اس وقت آپ آسانی سے ان ٹولس کو استعمال کر سکیں تو آئیے واپس سلائڈ پہ چلیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں ریگریشن ریگریشن انالیسس میں کون سی آپشنس ہیں جو آپ اسپیسیفائی کر سکتے ہیں وہ سلائڈ پہ دی جا رہی ہیں مثلاً ان پٹ کے بارے میں یہاں پہ we want the details I just want you to become familiar کہ ان پٹ میں وائی رینج دیا جاتا ہے ایکس رینج دیا جاتا ہے پھر لیبلس ہیں پھر constant zero you can decide confidence level آپ ڈسائڈ کر سکتے ہیں ninety five as a normal figure لی گئی ہے پھر آؤٹ پٹ آپشنس ہیں کہ آپ کس طرح سے اپنی آؤٹ پٹ لینا چاہتے ہیں نئی ورک شیٹ میں لیں گے یا آؤٹ پٹ رینج آپ ڈیفائن کریں گے یا نئی ورک بک میں لیں گے پھر ریزیڈیولس کے بارے میں بھی ڈفرینٹ آپشنس ہیں I won't go through these right now یہ بعد میں ہم جب ریزیڈیول کی بات ہوگی اور جب یہ اگلے لیکچر میں ریگریشن کا tool I am hoping that we will go through تو اس کی کچھ تفصیلات یہاں پہ ہیں ریزیڈیول اسٹینڈرڈائزڈ ریزیڈیولس پھر پلاٹس کی بات ہے پھر لائن فٹ پلاٹس کی بات ہے پھر نارمل پرابیبلٹی پلاٹس ہیں تو یہ آپ نے دیکھا کہ کئی آپشنس یہاں پہ دی گئی ہیں let me say a word on these options now naturally as a first time user جب آپ اس کو ایسے ٹول کو دیکھیں گے تو یہ اتنی باتیں ہیں جو آل آف اے سڈن ہمارے سامنے آ گئیں کہ ان کو میں نے استعمال کیسے کرنا ہے you may have question on every item وہ جو میں نے ہیلپ فائل کی بات کی تھی وہ اب یہاں پہ ضروری ہو گئی لیکن جب آپ وزٹ کا استعمال کریں گے تو یہ بہت ساری باتیں تھرو دا وزٹ بھی کچھ کلیئر ہو جائیں گی اور کچھ باتیں ہیلپ فائل میں جا کے کلیئر ہوں گی تو یہ نیکسٹ لیکچر میں I hope I can explain this to you show you an example کیسے اس ٹول کو استعمال کرنا ہے اور یہ ڈفرینٹ آپشنس کچھ pointers we will cover these تو آئیے اس لیکچر میں چونکہ میں آپ کو وہ فنکشنس کروا رہا ہوں تو let see how we are going to do those functions تو let's look at the next slide now اس فنکشن کو ایکسپلین کرنے سے پہلے I would like to discuss the regression equation first اور وہ ریگریشن اکویشن کیا ہے this I have explain to you in the previous lectures کہ regression equation is Y is equal to A plus B X یہ اسٹریٹ لائن کی اکویشن ہے جس میں A and B regression constants ہیں یہ آپ کے لیے کچھ سلائڈس میں نے بنائی ہوئی ہیں I am going to show you two slides تو یہ تو بیسک جو ٹرمس ہیں ریگریشن اکویشن کی پھر ایک ریزیڈیول ٹرم بھی ہے جو ایرر کے طور پہ جس کو شامل کیا جاتا ہے اب اگر اس اکویشن کو ہم دیکھیں کہ اس میں جو دو ریگریشن کانسٹنٹس ہیں y is equal to A plus B X تو اس میں اے انٹرسپٹ اے کو انٹرسپٹ کہا جاتا اور یہ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے پہلے کہ یہ وہ پوائنٹ ہے کہ اگر اسٹریٹ لائن اوریجن سے نہیں نکلی یعنی وہ وائی ایکسس پہ کسی پوائنٹ سے شروع ہو رہی ہے تو وہ پوائنٹ وہ value from the origin Y axis پہ وہ ویلیو ہوگی تو that value is equal to this regression constant A اور اس کو انٹرسپٹ بھی کہا جاتا ہے یعنی یہ value regression constant A is the intercept پھر وہاں سے لائن آپ کی آپ نے ڈرا کی اس لائن میں ایک خاص ریٹ آف چینج ہے for every unit on the Y axis there is a certain change in the X axis اس چینج کو ریٹ آف چینج کو سلوپ کی شکل میں لیا جاتا ہے اور وہ سلوپ ریگریشن کانسٹینٹ بی کہلاتا ہے تو اگر آپ کو یہ دونوں ویلیوز مل جائیں اے اور بی تو اٹ مینس کہ آپ کے پاس ریگریشن اکویشن آ گئی تو میں آپ کو یہ دو فنکشن دکھا رہا ہوں سلوپ اور انٹرسپٹ ان کے استعمال سے آپ اپنی ریگریشن اکویشن ڈرائیو کر سکتے ہیں تو آئیے ان کے سینٹیکس کو اسٹڈی کریں اور پھر دو ایگزامپلس دیکھیں کہ یہ کس طرح سے کیا جائے گا سلوپ کے سنٹیکس کو دیکھیے سنٹیکس اس کا کیا ہے کہ فنکشن نے پہلے سلوپ پھر لکھا جا رہا ہے known Ys comma known Xs یعنی وائی کی ویلیوز اور پھر ایکس کی ویلیو اور پھر فردر ایکسپلینیشن ہے کہ نون وائز کیا ہے کہ از an array or cell range of numeric dependent data points dependent کی بات ذرا just to refresh your memory کہ remember I explain to you کہ دو ویریبلس ہوتے ہیں ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل ہوتا ہے ایک ڈپینڈنٹ ویریبل ہوتا ہے مثلاً Y is equal to A plus B X just think for a second کہ کون سا ڈپینڈنٹ ویریبل ہے اس کا آنسر یہ ہے کہ وہ ویریبل جس کی ویلو آپ without relation to the other variable change کر رہے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہے یہاں پہ وائی آبیسلی چینج ہو رہا ہے ایکس کے ساتھ تو ایکس کی value would be it would be an independent variable اور وائی چونکہ ڈپینڈنٹ ہے تو یہ ڈپینڈنٹ ویریبل ہوا تو that is the explanation of the dependent the term dependent اور انڈیپینڈنٹ تو آئیے سلائڈ پہ واپس چلتے ہیں ڈیپینڈنٹ ڈیٹا پوائنٹس کا جا رہا ہے پھر دوسرا known Xs is the set of independent data points یعنی آپ اکویشن ڈیرائیو کر رہے ہیں Y is equal to A plus B X تو اس وجہ سے ایکس یہاں پہ انڈیپینڈنٹ ڈیٹا پوائنٹس ریپرزینٹ کر رہا ہے پھر اکویشن یہ آپ کو میں نے شو کی ہے جب آپ ایکسل کی ہیل فائل میں جائیں گے تو وہاں آپ کو اس طرح سے یہ نظر نہیں آئے گی یہ میں نے آپ کی آسانی کے لیے بجائے وہ سمیشن سائن کے اس طرح سے لکھا ہے کہ تاکہ آپ کو یہ آسانی سے سمجھ آ جائے کہ B is equal to N multiplied by sum of summation of یعنی سمیشن کا سائن ہے اصل میں اور پھر پروڈکٹ ہے ایکس وائی کا پھر مائنس پہلے sum of X multiplied by sum of Y اس پروڈکٹ کو آپ نے N into sum of X Y سے مائنس کرنا ہے then it's divided by N in sum of X square اور یہ وہ سمبل میں استعمال کر رہا ہوں یہاں پہ جو مائکروسافٹ ایکسل میں ہم استعمال کر رہے ہیں ایکسپوننٹ کا یہ سائن ہے یہ I explain to to to earlier X raise اس طرح سے ہم لکھ رہے ہیں یہ پہلی ٹرم ہو گئی N sum of X squares minus sum of X square یعنی یہاں ڈفرینس کیا ہوا کہ sum of X raise to the power two آپ کر رہے ہیں اور ادھر اس کو اسکویئر کر کے پھر سم کر رہے ہیں اور این سے ملٹی پلائی کر رہے ہیں تو this is the equation for driving the slope تو آئیے نیکسٹ سلائڈ پہ چلیں یہاں میں نے ایک ورک شیٹ بنائی ہے آپ کے لیے this is the example from Microsoft Excel یہ میں نے اس لیے سلیکٹ کی ہے وہاں سے لی ہے تاکہ آپ آسانی سے آپ کے لیے ریفرنس ہو so you can go back to the help file slope function کو آپ ڈھونڈیں اس کی ہیلپ فائل میں جا کے اور وہاں پہ آپ اس کو اسٹڈی کریں اور یہ اگزامپل ایگزیکٹلی وہی ہے اور آپ دیکھیے اس میں کیا ہے کہ پہلے تو سینٹیکس اوپر لکھا ہوا ہے سلوپ فنکشن پھر نون وائس کوما نون ایکسس پھر یہاں پہ ہم نے دو اسٹریمس اریس دی ہیں نون وائی پہلے two three nine one eight seven five different values ہیں پھر ایکس کی ویلوز ہیں six five eleven seven five four and four تو اس کا فارمولا کیسے لکھا گیا ایکول سائن فارمولا بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اور to the right of the formula جو آنسر ہے وہ میں نے ایس ٹیکسٹ یہاں پہ لکھا ہے تاکہ آپ کو یہ کلیئر ہو کہ جب آپ یہ فارمولا انٹر کریں گے اور اس کے بعد انٹر کی کی پریس کریں گے تو یہ آنسر آپ کا آپ کو ملے گا میرے کمپیوٹر پہ میں نے ڈیسیمل سیٹ نہیں کیے تو یہ اس وجہ سے یہ آپ یہاں پہ سکس ڈیسیمل دیکھ رہے ہیں zero point three zero five five five six but let me first finish the formula then we discuss it کہ فارمولا از ایکول پھر سلوپ پھر ود ان بریکٹس پھر پہلا رینج ہم نے سلیکٹ کیا ہے اور یہ بلو ریکٹینگل آپ کو دکھا رہی ہے بلو لیٹرز بھی آپ دیکھ رہے ہیں A four to A ten کا رینج ہے پھر میرے کمپیوٹر پہ سیمی کولن چونکہ استعمال ہوتا ہے یورپین کنٹری اوریجن ہے یہ تو یہ اس وجہ سے میں وہ سیمی کالن آپ کے کمپیوٹر پہ شاید کوما ہو پھر آپ نیکسٹ رینج سلیکٹ کر رہے ہیں B four to B ten پھر جب آپ نے انٹر کی دبائی تو آنسر 0.305556 آ گیا تو یہاں پہ ایک پوائنٹر کہ جب آپ اس قسم کی کیلکولیشن کر رہے ہیں اور آپ نے یہ آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ یہ ریگریشن کانسٹنٹ ہے تو آبویسلی آپ اس کو round off to one decimal تو نہیں کریں گے کیونکہ اگر آپ اس کو راؤنڈ آف کر لیتے ہیں تو پھر ایک ایرر مارجن خود بخود آپ کی کیلکولیشن میں آ جاتا ہے so you don't do this kind of thing in fact I would say کہ جہاں بڑی ایکوریٹ کیلکولیشن کرنی ہوں اور جہاں پہ ویلیوز اسمال ہوں اور ریگریشن کانسٹینٹس ان ڈیسیملس ہوں تو پھر بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ اس قسم کے ریگریشن کانسٹینٹ کو to large number of decimal points رکھا جائے تاکہ ایرر نہ آ جائے اچھا اب اس کا دوسرا پہلو بھی ہے وہ کیا ہے کہ اگر ریگریشن کانسٹینٹ کی ویلو بہت ہائی ہے تھاؤزینڈ میں تو then and won't make sense all even to have one decimal تو یہ ایک عقل استعمال کرنے کی بات ہوگی سچویشن کے مطابق ججمنٹ کی بات ہے کہ میں نے کہاں پہ کتنے ڈیسیمل استعمال کرنے ہیں میں ایز اے رول آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ اگر سمپل ڈیسیمل ہے تو پھر آپ ایون سکس ڈیسیمل ویلیوز تک ضرور رکھیں اگر آپ کی ویلیو ہول نمبرز میں ہے لیٹ سے مور دین ٹین تو maybe even two decimal would be good enough اور اگر تھاؤزینڈس میں ہے تو maybe even one decimal is good enough اور اگر ہنڈریڈ آف تھاؤزینڈس میں ہے تو you maybe you don't need any decimal at all یہ آپ ایکسپیریمنٹ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اس کی ویلو ڈفرینٹ ویلیوز انسرٹ کر کے دیکھیں جب آپ کیا آ رہا ہے ویلو چینج کر کے دیکھی اگر خاص فرق نہیں پڑ رہا تو then you can round off تو آئیے سلائڈ پہ واپس چلیں دوسرا فنکشن ہے انٹرسپٹ جو ابھی میں نے ایکسپلین کیا انٹرسپٹ کی بڑی آپ دیکھ رہے ہیں سلائڈ پہ تفصیل کے ساتھ ایکسپلینیشن ہے وہ ایکسپلینیشن کیا ہے calculates the point at which line will intersect the Y axis by using existing X values and Y values so let me explain this کہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ایگزٹنگ جو ویلوز ہیں ان کو اگر آپ پلاٹ کر لیں اور لائن ڈرا کر لیں تو جہاں پہ لائن وائی ایکسس کو ٹچ کرے گی تو that point gives you the intercept یہ میں ایکسپلین بھی کر چکا ہوں تو آئیے سلائڈ پہ واپس چلیں the intercept point is based on a best fit regression line plotted through the known X Ys and known Y values اس پہ بھی بات کریں تھوڑی سی یہ بھی پوائنٹ ایکسپلین ہو گیا آئی اسیوم کہ کے known values already X Y جو ابھی میں نے آپ کو ایکسپلینیشن دی کہ آپ وہ لائن کو فردر ڈرا کریں اگر وہ لائن گیون نہیں ہے اور آپ ریگریشن کر رہے ہیں تو پھر آپ اس لائن کو جب ڈرا کریں گے after doing your regression analysis best fit line آپ نے ڈھونڈ لی تو اس لائن کو جب ڈرا کریں گے تو وہ پوائنٹ جہاں پہ لائن وائی ایکسس کو ہٹ کرتی ہے دیٹ از دی انٹرسپٹ تو آئیے سلائڈ پہ واپس چلیں use the intercept function when you want to determine the value of the dependent variable when the independent variable is zero تو یہ آپ انٹرسپٹ کا بتایا جا رہا ہے کہ کب آپ اس کو استعمال کریں فار ایگزامپل بھی دیے for example you can use the intercept function to predict a metal's electrical resistance at zero degree centigrade when your data points point taken at room temperature and higher اس کو بھی ایکسپلین کرنے کی تھوڑی سی ضرورت ہے کہ جب آپ لائن ڈرا کر رہے ہیں اور پھر آپ زیرو پوائنٹ پہ دیکھ رہے ہیں تو نیچرلی زیرو مینس کہ ایکس کی value is equal to zero تو this gives you an idea how intercept can be used کہ فوراً ہمیں پتا لگ گیا کہ زیرو ویلو پہ وائی کی ویلو یہ ہے اور ویسے ایک دوسرا طریقہ بھی ابویسلی جب آپ اکویشن میں ایکس کی ویلو کو زیرو کے طور پہ انسرٹ کر دیں گے تو then Y will be equal to A یہ وہی بات ہے جو ابھی ہم کر چکے ہیں تو آئیے سلائڈ پہ واپس چلیں انٹرسپٹ کا سینٹیکس کہ انٹرسپٹ میں دو ایز یو نو آلریڈی کہ یہ نون دو ایریز ہیں جیسے ہم نے سلوپ میں بھی کیا ایگزیکٹلی سملر کیسز ہیئر کہ known Ys is the dependent set of observation اور ڈیٹا اور دوسرا known Xs is the independent set of observation data یہ بالکل وہی similar situation as in slope اب یہاں پہ آپ انٹرسپٹ کی ورک شیٹ دیکھ رہے ہیں اس سلائڈ پہ اس میں data points two three nine one and eight Y کی ویلوز ہیں اور known X six five eleven seven and five تو یہ انٹرسپٹ کا فارمولا بھی یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جس طرح سے لکھا ہوا ہے کہ چونکہ سیل وتھ کم تھی تو ٹی اور باقی فارمولا دوسری رو میں لکھا گیا اور یہ فارمولے یہ ایک جنرل پوائنٹ ہے which I would like to explain you اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ جب فارمولے اگر تو جگہ تھی تو پورا فارمولا ہاریزونٹلی نظر آیا اگر ہم نے رائٹ سائڈ پہ کوئی ویلو لکھ دی تھی to the right of the formula کئی ورک شیٹس میں میں آپ کو یہ دکھا چکا ہوں تو وہاں پہ فارمولا چونکہ اتنی اسپیس تھی نہیں تو formula spilled over to the cells below یعنی اگر جگہ ہے تو it will spill over to the cells to the right اچھا یہ بھی ایک انٹرسٹنگ آپ کے لیے پوائنٹ کہ if you don't have space either to the right or downward then the formula spill over to the left provided there is space then تو یہ نارملی یہ ایکسل میں اس طرح سے فارمولے لکھے جاتے ہیں تو یہ ایک نیکسٹ لائن تو آئیے سلائڈ پہ واپس چلتے ہیں تو آپ نے دیکھا یہاں پہ to the right of this cell column B میں یہ ویلیو آپ کو نظر آ رہی ہے zero point zero four eight three eight seven یہ جواب ہے جو فارمولا ہے انٹرسپٹ پھر پہلا رینج اے ایٹین سے twenty two again done in the same manner کہ اسٹارٹنگ پوائنٹ کو کلک کیا پھر ڈراگ کر کے آخری پوائنٹ پہ لے گئے پھر سیمی کولن پھر نیکسٹ ارے کو سلیکٹ کیا رینج کو starting with the first value six five تک ڈرائی کر کے لے کے گئے پھر انٹر کی دبائی تو یہ آنسر آ گیا تو اسٹوڈینٹس آپ نے دیکھا کہ اگر ہم یہ دو فنکشن استعمال کر لیں سلوپ اور انٹرسپٹ تو ہمارے ریگریشن کانسٹنٹس بڑی آسانی سے ورک آؤٹ ہو جاتے ہیں تو this should give you an idea how simple and effective these functions are آج کے لیکچر میں ہم یہاں پہ اس ٹاپک کو کلوز کریں گے اسٹوڈینٹس آج ہم نے فوکس مائکروسافٹ ایکسل کے اسٹیٹسٹیکل فنکشنس پہ رکھا چونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اب ہمارا اسٹیٹسٹیکل انالیسز ایڈوانسڈ ہوتا جا رہا ہے ہمیں ان ٹولس کی ضرورت ہے تو اس لیے بہت امپورٹنٹ ہو گیا کہ آپ ان ڈفرینٹ ٹولس کے ساتھ فلی فیملیئرائز ہو جائیے اور آج اسی وجہ سے میں نے آپ کو یہ ساری تفصیلات دکھائیں I have taken you through the route how to go about it how to install the tools how to select different tools اور finally how to use slope and intercept functions تو یہ ایک بڑا ہیسٹی اور کوک ٹور تھا آبویسلی ریگریشن ابھی بریفلی ہم کر رہے ہیں ایک حصہ آج ہم نے کور کیا اور ٹولس ریلیٹڈ یہ رہا اگلے لیکچر میں ہم کچھ مینوئل کیلکولیشنس بھی کریں گے ورک شیٹ کی شکل میں کہ اگر یہی سوالات مجھے مینولی کرنے پڑیں تو فارمولی مجھے آنے چاہیے میں استعمال کر سکوں اگر مائکروسافٹ ایکسل اویلیبل فورن نہ ہو تو ہمیں اس قابل بھی ہونا چاہیے کہ ہم مینولی کیلکولیشنس کر سکیں تو یہ ہمارے اگلے لیکچر کا ٹاپک ہوگا and after the next lecture we will close our discussion on regression analysis students آج کا لیکچر بھی مجھے امید ہے کہ بڑا بھرپور رہا ہوگا کئی نئی باتیں ہم نے آج بھی سیکھیں اور بڑی دلچسپ قسم کی آپ نے دیکھا کہ پاسبلٹیز مائکروسافٹ ایکسل کو استعمال کرنے میں تو آج کے لیے اتنا ہی جو میں نے آپ کو پوائنٹ آؤٹ کیا start working more with Microsoft Excel use you statistical packs familiarize yourself with these functions please continue your hard work تو آج کے لیکچر میں اتنا ہی اجازت دیجیے السلام علیکم خدا حافظ